آج کے سبق میں آپ حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مدہ تین الف علیف واؤ یائے یائے حروف تہجی اٹھائیس آپ پڑھ چکے ہیں ان میں سے یہ تین حروف جو ہیں حروف مدہ کہلاتے ہیں اس لیے کہ ان تینوں حروف کی موافقت آواز کے لحاظ سے حرکات ثلاثہ یعنی زبر زیر اور پیش سے موافقت رکھتی ہے وہ اس طرح کہ الف کی آواز جو ہے وہ زبر سے دگنی ہوا کرتی ہے جیسے علی زبر آ ہو تو اس کو لمبا کریں تو آ اسی طرح واؤ کی آواز جو ہے وہ پیش سے مماثلت رکھتی ہے جیسے ہاتش ہو سے ہو اسی طرح یائے کی آواز کی مماثلت جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے جیسے بی تو تینوں آوازوں کو جب ہم دگنا کر کے پڑھیں گے تو یہ مدہ بنیں گے الف باؤ یا اور اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ یہ تو کم از کم ان کی مقدار ہے بڑھانے کی دو حرکات کے برابر لیکن اکثر آپ جب آگے پڑھیں گے تو یہ اس سے بھی طویل ان کی مقدار ہو جائے گی کہیں دو حرکات سے چار اور چھ حرکات بھی مد بنے گا مد کے معنی ہے کھینچنا تو آئیے سب سے پہلے الف کی مثال لیتے ہیں الف آپ کو معلوم ہے کہ متحرک حمزہ کہلاتا ہے اور اکیلا نہیں پڑا جاتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی مناسب اور حرکت نہ آ جائے یا تو پہلے حرف پر زبر ہوگا یا اس کے ساتھ اور ایک کھڑا زبر آئے گا لہٰذا یہاں زبر کے ساتھ آپ مثال دیکھیے کہ با زبر الف با با زبر الف با اب یہ با کے اوپر زبر جب ہم پڑھیں گے صرف با زبر با ہے اور الف کے ساتھ ملنے کے ساتھ یہ لمبا ہو جائے گا اس کو کھینچیں گے با زبر الف با با زبر الف با با زبر الف الف با با با زبر زبر زبر زبر را را را را کیف کیف یہاں آپ دیکھیے کہ با دگنا ہے را کا دونوں حرکات سے یہی مد کی پہچان ہے کہ مد اور حرکت کے درمیان یہ واضح فرق لمبائی کا رہنا چاہیے کہ یہ حرکت سے دگنا کریں گے تو مد بن جائے گا با وقت اور اگر حرکت کو لمبا کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا اسے با رو پڑھ دیں آپ اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے حرکات کو اور مد کو با واقعہ زال زبر علی لام زیر کیا اب دیکھیے مثالیں واؤ کی واؤ ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو یہ واؤ مدہ بن جاتا ہے ہا پیش ہو ہوتا ہے لیکن واؤ ساکن کے ملنے سے ہا پیش واؤ ہو اور را ساکن کیونکہ خود اکیلا تو نہیں پڑھا جاتا اب پیچھے متحرک کی وجہ سے را ساکن جب پڑھیں گے تو یہ بنے گا حور حور نون پیشوا نو نون پیشوا نو را ساکن نور اب یا کی مثالیں لے لیں اب دیکھیے یا ساکن ہے پیچھے زیر آ رہا ہے تو یا مدہ بنے گا با زیر یا بی با زیر یا بی الف زبر ا الف زبر ا با زیر یا بی با زیر یا بی ابی ابی تا زیر یا تی تا زیر یا تی اب اس سے لفظ بنے گا نون زیر عین نع نون زیر عین نع میم زبر ما میم زبر ما تا زیر یا تی نعمتی نعمتی اب میم کو لمبا نہیں کریں گے نعماتی نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ حرکت ہے یہاں مد آئے گا نعمتی نعمتی تو یہ تھے حروف مدہ کہ جب بھی یہ اپنے موافق حرکت کے ساتھ الف سے پہلے زبر واؤ سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو کھینچتے ہیں یہ حروف مدہ تھے اب اس کے بعد اگلے حصے میں آپ حروف لین کے متعلق پڑھیں گے حروف لین وا اور یا دو ہیں لیکن یاد رکھیے کہ جب ان سے پہلے حرکت موافق نہ ہو تو ان کی آواز بدل کر پڑی جاتی ہے اس لیے ان کو حروف لین کہتے ہیں اور یہ مد جیسی نہیں ہوتی مد جتنی طویل نہیں کی جاتی حرکت سے ذرا زیادہ ہوتی ہے لیکن کب اور کس وقت کہ جب واؤ اور یا ساکن ہوں اور اس سے پہلے زبر آ جائے یہاں فرق واضح رہے کہ واؤ اور یا روف مدہ بھی ہیں اور روف لیر بھی ہیں لیکن مدہ کب ہیں جب واؤ ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو اور یا مدہ کب ہے جب یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو لیکن یہاں دونوں سے پہلے زبر آ رہا ہے جب زبر آ جائے تو یہ حروف لین بن جائیں گے جیسے واؤ کی مثال قوف زبر واؤ کاؤ آپ دیکھیے قو یہ مد پوری آواز نہیں ہے بلکہ اس سے تھوڑی آواز ہے اس کو قو نہیں پڑھیں گے جو غلط آواز ہے قاف زبر واو قاف زبر واو واؤ قاف زبر واو قاف زبر واو واؤ لام ساکن پاؤل نون زبر واو واؤ نون زبر واو ناؤ نون زبر واو ناؤ نون زبر واؤ ناؤ نیم ساکن ناؤ نا یا زبر واو واؤ یاؤ زبر واو یاؤ یا زبر واو واؤ یاؤ زبر واؤ یاؤ نیم ساکن یاؤم یا یاؤم یعنی آپ نے ان کی آوازیں قو نو ان سے سمجھ لی ہوں گی کہ یہ آواز مد کے برابر طویل نہیں ہوتی ذرا مختصر رہتی ہے اب یا کی مثال لیجئے جیسے یا ساکن اور پہلے زبر آ جائے با زبر یا بائی با زبر یا بائی اس کو وہ بے نہیں پڑھیں گے با زبر یا بائی با زبر یا بائی نون زبر نہ ہا پیش پیشمی ہوم بینہم بینہم لام زبر یا لای لام زبر یا لای لام زبر یا لای لام زبر یا لای لام زبر لا لام زبر لا لیلا لیلا را زبر یا رای را زبر یا رای را زبر یا رای را زبر یا رای با زبر با با زبر با رای با رای با یہ تھیں یا کی مثالیں جیسے بی لئی رئی کہ جب بھی یا ساکن اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے یہ تھی حروف لین اور کی مثالیں اب اس کے بعد آپ آئیے الف بحثیت حمزہ ساکن یعنی درمیانی الف الف کے متعلق یاد رکھیے کہ جب یہ متحرک ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے اور جب اس کے ساتھ موافق حرکت پہلے آ جائے کسی حرف پر تو یہ مد بن جاتا ہے لیکن جب کسی لفظ کے درمیان میں مجزوم آ جائے یعنی ساکن آ جائے تو وہاں یہ حمزہ کہلاتا ہے اور یہ بقدر مختصر جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہاں الف کی طرح نہیں پڑھا جائے گا زبر آ تم اسا علی دیکھیے اگر یہ حمزہ نہ ہوتا تو یہ مد ہوتا اصا اس طریقے سے پڑھتے لیکن جب یہ یہاں جزم آ گئی یہاں مجزوم بن گیا ساکن ہو گیا تو یہ جھٹکے سے پڑا گیا ایسا تم ایسا تم ایسا تم ایسا تم تا زبر علی ساکن تا علی ساکن تا خوزو یا زبر علی ساکن یا زبر علی ساکن یا میم مو میم پش رات کاف پش میم کم کاف مورو کم یا مورو کم یہ تھی آخر میں مثالیں علیف کی جو بحثیت حمزہ ساکن درمیان میں آتا ہے اور جھٹکے سے پڑا جاتا ہے تو عزیز طلبہ آج کے سبق میں آپ نے حروف مدہ حروف لین اور حمزہ جب ساکن آتا ہے کسی لفظ کے درمیان تو جھٹکے سے پڑا جاتا ہے یہ سب قواعد سیکھ لیے اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین